تو آپ نے جانور کو اتنا سیدھا سمجھا ہے کہ اس کو چپ چاپ سے لٹا کر کے ذبح کر پیر کیوں باندھے جاتے ہیں بھائی پیر اس کے باندھو باندھو کیا دھاگے سے گے اس کے پیر کے اٹھ کر بھاگ جائے یہی تو بتاؤ نا جانور کو مضبوطی کے ساتھ باندھو دو تین آدمی اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں تاکہ اٹھ کے بھاگے نہیں اور یہ تو ایک آدھے منٹ کا فیل ہوتا ہے کہ جس میں چاروں رگے کٹ جائیں اسی لیے سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے چھری پھیرنے سے پہلے فرمایا کہ پہلے چھری کو اور تیز کر لو یعنی چھری کو مزید تیز کیا جائے تاکہ یہ خرابی پیدا نہ ہو کہ جانور پر چھری پھیر رہے ہیں آپ اور چھری نہیں چل رہی تو جانور جو ہے وہ اگر اڑ گیا تو آپ کے لیے کہ وبا لوگ پیر وغیرہ اس کے اسی لیے باندھے جاتے ہیں تاکہ وہ کھڑا نہ ہو اٹھے نہیں نہیں چار رگیں کہ آپ اگر خود ذبح کر رہے ہیں تو چاروں رگیں آپ ہی ذبح کریں اور چار رگیں جب کٹ جائیں جانور ذبح ہو جائے اب باقی کا کام اس کو مزید کرنا اور وہ سینے میں ایک چھری مار کر خون کو نکالتا یہ فیل اگر وہ کرے اس میں شرن حرج نہیں لیکن آپ پوری قربانی کر کے ہاتھ سے چھری چھوڑیں تاکہ کوئی شبہ ہی نہیں